عبداللہ صبح دیر سے سو کر اٹھا موبائل پر کئی مس کال تھی ای میل چیک کی تو پتا لگا کی اقوام متحدہ نے سافٹ ویئر کی ڈیل منظور کر لی ہے اور دو دن بعد اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کے لیے بلایا ہے ساتھ میں انگلستان کے سابق وزیر اعظم سے ملاقات بھی طے ہے عبداللہ جلدی جلدی تیار ہو کر آفس پہنچا کی کمپنی کے بورڈ اور ٹونی اور مارتا سے ڈسکس کر سکے عبداللہ بہت خوش تھا نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ اس کا سافٹ ویئر اور سروسز ہائر کر رہی تھی بلکہ سافٹ ویئر کی پہلی اسائنمنٹ بھی پاکستان تھا جس کا اپنا ملک جہاں پچھلے پانچ سالوں میں ایک ہزار سے زائد اسکول دہشت گرد حملوں کی نظر ہو گئے انگلستان کے سابق وزیر اعظم نے خود فون پر بات کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے شام سے پہلے پہلے عبداللہ کو اپنے ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ مل چکا تھا اور یہ کہ وہ بہت خوش ہیں کہ جو ٹیکنالوجی عبداللہ نے تیار کی ہے وہ اسے استعمال کر پائیں گی عبداللہ مسکرانے لگا کیا ہی عجیب دن دیکھنے کو ملا زندگی میں پانچ سال ملک میں دھکے کھاتا رہا کسی نے کمیشن مانگا تو کسی نے گرانٹ روک لی کسی نے بیکار پروڈکٹ کہہ کر ملنے تک سے انکار کر دیا تو کسی نے جھوٹے وعدے پر ٹرکھا دیا کون سا در تھا جو اس نے نہ کھٹکھٹایا ہو مگر جواب نہ دیر اور آج جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس امریکہ آ گیا تو وہی لوگ اسے واپس بلا رہی ہیں جو کہتے تھے کہ ڈاکٹر عبداللہ اب اگر ایک دن بھی رہے تو زندگی کی ضمانت نہیں کیا بات ہے میرے اللہ تیرا اسکرپٹ سب پر بھاری عبداللہ اگلے دو روز تک ایک ہی شیئر گنگناتا رہا تیرا رتبہ بہت بلند سہی تیرا رتبہ بہت بلند سہی دیکھ میں بھی خدا کا بندہ ہوں عبداللہ ہوٹل کے کمرے میں سوٹ پہنے تیار بیٹھا تھا لیپ ٹاپ ڈیمبو پریزنٹیشن سب ریڈی تھا آج اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا دن تھا آج اس سے چچا دینو سر عبد الرحمان رفیع صاحب ابو امی پھپی مفتی صاحب سب یاد آ رہے تھے بلو واٹس ایپ پر ہر لما لمحہ اس کے ساتھ تھی عبداللہ نے دعا کو ہاتھ بلند کیے کیا بات ہے میرے اللہ کیا کہنے کون یقین کر سکتا ہے کہ پیلے کپڑوں سے پڑھنے والوں کو تو یہاں لائے گا اے کمزوروں کے وارث اللہ تیری وہ تعریف کروں جو کسی نے بھی نہ کی ہو امیدوں کے مالک اللہ دلوں کو جاننے والے رب تیرا شکریہ تو مجھے بھولا نہیں تو نے کرم کیا تو نے عزت بخشی تو عنایت کرتا ہے میں بھی تجھے کبھی نہ بھولوں گا آج سے ایک نیا دور شروع کر میرے اللہ تو آگے کا رستہ دکھا میں آنکھ بند کر کے پیچھے چلتا ہوں میرے اللہ بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں جب آدمی اس سے بچ جائے باقی سب آسان باتیں ہیں لڑ پڑ میں آیا تو اندازہ ہوا چھوٹ سے بڑا گناہ کوئی نہیں جوانی میں جنس کے علاوہ کوئی گناہ ماننے کو دل تیار ہی نہیں تھا ایسے لگتا تھا کہ جنس کے علاوہ کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں آج لگتا ہے سب سے بڑا گناہ میں خود ہوں میرا ہونا ہی گناہ ہے اپنے واحد لا شریک مالک کو سمجھ ہی نہیں پایا تو واحد ہے تو باقی ہے ہر وہ چیز جو تیری سلطنت میں وجود رکھتی ہے نفسا گناہ ہیں تو مجھے میرے ہونے پر بخش دے میرے مالک مجھ سے خفا نہ ہونا مجھے اپنے سے قریب رکھنا کچھ دیر بعد عبداللہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم صاحب سے ملاقات اور پریس کانفرنس خوب رہی انہوں نے جاتے جاتے عبداللہ کے ہاتھ پر پہنی تسبیح کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے عبداللہ نے ان کے ہاتھ پر بندے بینڈز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے وہ کہنے لگے دوست کا تحفہ ہے اس کی یاد دلاتا ہے عبداللہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا یہ بھی دوست کی نشانی ہے اس کی یاد دلاتی ہے اقوام متحدہ کی اناؤنسمنٹ کے بعد میڈیا انٹرویوز اور کسٹمرز کا جو تنتنا بندا تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا کچھ ہی دنوں میں عبداللہ شدید اختلاٹ کا شکار ہو گیا کچھ ہی دنوں بعد وہ ریاست ورجینیا جا رہا تھا ایک کانفرنس میں تقریر کرنے اس کی ٹاک اس کی فیلڈ میں تھی جو کہ بہت اچھی گئی اس کے سیشن کے بعد چائے پر اس کی گورنر سے ملاقاتیں ہوئیں جن کے ساتھ بہت سے ملٹری جنرل اور قانونی اداروں کے لوگ تھے کہ یہ ڈیفنس کی ہی تھی اور پوری میں آٹھ سو بندوں میں عبداللہ واحد مسلمان عبداللہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی شان ہے وہ اکیلا اپنے کام کی بنا پر سو پر بھاری پڑ رہا ہے وقفے کے دوران گورنر نے ان سے سوال پوچھا ڈاکٹر عبداللہ آپ کو امریکہ کو دیکھ کر حیرت نہیں ہوتی کیا بڑا طاقتور ملک ہے کیسے کیسے سافٹ ویئرز جنگی سامان Statue of Liberty Empire State Building Wall Streets ایک نیا ہی جہان ہے جی بالکل ہوئی ہے مگر صرف شروع میں ایک دو بار پہلی بار آف لبرٹی کو دیکھا تو میں بہت ہی ہو گیا تھا دوسری بار اچھی لگی تیسری بار کے بعد سے حیرت ختم ہو گئی کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز بھی دیکھی ہے کہ ہر بار حیرت میں اضافہ ہو جائے عبداللہ نے سوال کیا میں نے تو نہیں دیکھی کیا آپ نے دیکھی ہے عبداللہ جی بالکل اللہ کی ذات اور اس کی قدرت آدمی جب سوچتا ہے حیرت کے مارے بول ہی نہیں پاتا گورنر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا ارے آپ تو کوئی صوفی ٹائپ کے میڈیٹیشن ماسٹر لگتے ہیں یہ مراقبات کیا ہوتی ہیں کچھ نہیں مراقبات اور مربع جات میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ایک روح کی غذا ہے ایک جسم کی چلیں میں آپ کو حیرت انگیز مثال دیتا ہوں آسان سی قرآن پاک کی غالباً آٹھویں صورت ہے سورت انفال اس کی ترانوی آیت بڑی حیرت انگیز ہے سمجھ میں ہی نہیں آتی جب پڑھتا ہوں سر دھنتا ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا آپ ملاحظہ کریں مدینے سے ہجت کرنے والے ڈھائی تین سو افراد ہیں زیادہ سے زیادہ کل ملا کے ٹھائی ہزار اور کیا اللہ کہتے ہیں تم اپنی نئی وحدت قائم کرو قرآن و حدیث کی روشنی میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں اور اگر ایسا نہ کیا تو بڑا فتنہ فساد عظیم پیدا ہو جائے گا یا اللہ کیا ماجرا ہے کس سے کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کب کہا جا رہا ہے کہاں کہا جا رہا ہے کچھ مفلوق الحال اجنبی سے لوگ اپنی وحادت قائم کریں کس کے مقابلے میں کسرو کسرا کے مقابلے میں رومن امپائر کے مقابلے میں پوری پوری فوجی ہیں تہذیب ہے تمندن ہے دنیا فیشن ان سے لیتی ہے ہتھیار بنانا ان سے سیکھتی ہے رومن لا کا توتی کل جہاں میں بولتا ہے فن تعمیر وہاں سے آتا ہے اور اگر نہ کیا تو فساد عظیم پیدا ہوگا یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی مجھ سے آ کر کہے کہ تم یہ کرو ورنہ امریکہ میں فتنہ ہوگا کہاں میں کہاں تین سو بیس ملین لوگ مگر پھر ایسا ہوا کہ کہ تاریخ نے دیکھا کہ گورنر صاحب مٹھی بھر چند لوگوں کی کاوش لے ڈوبی کیس و کسرا کو رومن امپائر کو ہے نا حیرت والی بات گورنر صاحب کچھ نہ سمجھتے ہوئے پھیکی سی ہنسی ہنس کے چلے گئے عبداللہ یہ شیر گنگناتے ہوئے واپس چلا آیا جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو ان دیکھا ہے وہ ہے شاعری جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں جو رہ گیا ہے وہ شاعری ہے دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافی ہیں تمہاری باتوں کا ہر تکفف جو بولتا ہے وہ شاعری ہے عبداللہ گھر کر آ کے سو گیا صبح اٹھا تو طبیعت بہت خوش تھی شاید کسی خواب کا اثر تھا جو اسے یاد نہیں رہا مگر اس کا انگ انگ سے اچھل رہا تھا وہ آج دن بھر ناز کیا لے کے یہ مصرے دھراتا رہا مرکز جستجو عالم رنگ و بو دم جلوہ گر تو ہی تو چار سو ہو کے ماحول میں کچھ نہیں اللہ ہو تم بہت دلربا تم بہت خوبرو عرش کی عظمتیں فرش کی آبرو تم ہو کہ کوئیں کا حاصل آرزو آنکھوں نے کر لیا آنسو سے وضو اب تو کر دو عطا دید کا ایک اور سبو او پردے سے تم کے روبرو چند لمے ملن دو گھڑی گفتگو ناز جیبتا بھرے جا بجا کو بکو لاہو لو لا اللہ اللہ اللہ آج عبداللہ جہاز میں بیٹھا سری لنکا کی طرف جا رہا تھا کمپنی کا ایک آفس وہاں پہ کھول سکے اور اس کا قلم پھر سے سوالات لکھ رہا تھا یا اللہ دو سال سے ایک ہی ذکر پر ہوں بہت بڑھتا ہوں لگتا ہے تمام عمر اسی پر رہوں گا تو قبول فرما لے اللہ جو زمین و مکان کی قید سے پاک ہے میں منزلوں کا مسافر ہوں تو نہیں ہے تو آ کے مل جا اے اللہ جن کا موت سے پہلے دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے ان کے لیے کوئی سرائے ہے کیا وہ کون سی نیکی ہے جو گارنٹی دے کہ بندہ چن لیا جائے گا جن کے سوال گم ہو جائیں ان سے کوئی جواب مانگے تو وہ کیا کریں اے اللہ کیا روحانیت کا بھی کوئی نصاب اور امتحان کا طریقہ کار ہے یا تیری مرضی جب چاہے چاہے جسے طرح چاہے دے او دیکھنے والے اللہ دیکھ میں سوالوں کی مالا توڑ بیٹھا ہوں میں تو اتنا بھی سمجھنے سے رہا ہوں کاصل راہ تکنے کے سوا آنکھ کا مقصد کیا ہے